هذه أشياء فاسدة الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في أن وجوب واجب الوجود وتعينه نفس ذاته فإن قلت كيف يتصور كون صفة الشيء عين حقيقته ما أن كل ما أن كل واحد من الموصوف وصفته يشهد بمغايرته لصاحبه قلت معنى قولهم صفات الواجب تعالى عين ذاته أن ذاته تعالى يترتب عليه ما يترتب على ذاته على ذات وصفة المعنى فإنهم قالوا لبيان كون الواجب عين العلم والقدرة ان ذات کا لئی سط کا فیطن فن کی شاف الشیا و ظہور ہے علیہ کا بل تحتا جو فیضا لکلا صفت العلم التی تقوم و بکب خلاف ذات ہی تعالیٰ فن اللہ یحتا جو فن کی شاف الشیا و علیہ الا صفت تقوم و بہی بل المفہومات و بیاسر ہا من کا صفت علیہ اجل ذات ہی فضات ہو بحاد الاعتبار حقیقت العلم وقد الحال فی القدرت فإن ذاته تعالی مؤثرت بذاته لا بصفت زائدت علیہ كما في ذواتنا فهي بهذا الاعتبار حقيقة القدرة وعلى هذا يكون ذات والصفات متحدة في الحقيقة متغايرة بالاعتبار والمفهوم ومرجعه إذا حقق إلى نفس صفات إلى نفس الصفات ما حصول نتائجها فثمرة إذا حقق إلى نفس الصفات لا توجد توجد فلا المعلول فيكون التعين حاصلا قبل نفسه وهو محال میں مسئلہ کیا کیا بیان باری تعالیٰ کا جو وجود الوجود ہے اور تشخص ہے وہ اس کی ذات کا عین ہے سوا کیا ہوا الوجود کا وجود اور تشخص عین ذات ہے جس پر متن میں جو قائم کی گئی ہے تو وہ کیا ہے وجوب وجود اگر عین نہ ہو زائد ہوگا حقیقت پر اور جب زائد ہوا تو پھر لامہ اعلیٰ آلود ہوگا واجب الوجود کا معلوم ہو گیا علت کوئی غیر ہو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے واجب تعالیٰ سے ہٹ کے وجود میں ہوتا غیر قو کہ واجب کیسے رہ گیا مالک کیسے کائرات کو ماننا پڑے گا اس وجود کی علت ہے سب سے زیادہ ہے اور معلوم یہ جب علم جب تک کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے موجود بھی نہیں ہوتی ہے پہلے واجب الوجود کا وجود کیا وہ متاثر ہو جائے گا قیم نہ پایا جائے وہ عمل جو عزت کہلا رہا ہے وہ بم گیا اور وہ بم کسی چیز کو موجود کر ہی نہیں سکتا ہے پہلے تعین اس کا ضرور ہے پھر لا بہ تعین جائے تو وہ غیر کی طرف سے پایا گیا ہے تو اس کے بعد میں غیر لازم آ گیا اپنی ذات کی طرف سے پایا گیا ہے تو پھر ذات پہلے متعین ہونی چاہیے پھر تعین سے پہلے تعین جائے تو لازم آ جائے گا تو تب سے ہی ثابت ہو گیا کہ وجود کی عین ہے طالب الوجود کا شخص کی اس کے اقدار کا عین ہے یہ نفس نزلہ بیان کیا ہے انہوں نے اب اس وقت صاحب نظر کرتے ہیں کہ کی جائے اس کی شے کی حقیقت کا عین ہو یہ بات ابھی عقل قابل ہے یہ چیز موصوف ہے یہ چیز سے بچا ہے ان مقومی مبارک پر دلالت کر رہا ہے اہمیت کا دعوت کرنا اور ادھر موصوف سے رکمانہ مطلوب ہے تو عارض اور فطرا کے امروں کا دعویٰ کیا تو وہ سمجھائے گا یہ رابی اس میں لازم ہے آئی شاید کی صورت خیر اس کی حقیقت کا لحاظ نہیں ہو سکتی خیر کیونکہ موضوع ہونا افسر ہونا یہ بھارت پر دلالت کر رہے ہیں پھر اہلیت کا دعویٰ کا دو اداروں کے اہم ہو جانے کا دعویٰ جو ہے تو وہ کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے صفات باری تعالیٰ کے اہم ہے اس کی ذات کا اصل سے ذات ہے اور جو صفات کا نتیجہ ہوتا ہے سمرہ ہوتا ہے اسی ذات پر ہی اس کو ہو رہا ہے حیات علم سما بسر ارادہ قدرت سلام تقین یہ صفات کی کیا ہے وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ہی آئی ہے ذات کے لحاظ سے ہی علیم ہے جو سمراج علیم کے ہیں اس کی ذات پر مترتب ہو رہے ہیں کیا چیز کہ وہ شاہ جانتا ہے سنی کر کے وہ سنتا ہے دراز کے آوازیں جو ہیں ان کو زیادہ کرتا ہے کوئی نفس سے ہے اس سے یہ اس میں تمیز جائے حاصل ہو رہی ہے اور سلاد میں بھی اسی طرح ہے آنکھوں سے نکلتا ہے اس چیز پہ پڑھتا ہے انکشن ہو جاتی ہے تو یہاں بھی نفس جائے تو وہ مفتا انکشاف بن جاتی ہے اور چیز یہاں پائی جانی ضروری نہیں ہے کا مطلب کیا ہے ذات الگ ہے صفات الگ ہے اور وہ واجب بغیر ہے نہ کہ واجب زارگر ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں سب سے ذات ہے اور وہی مختلف اعتبارات سے مختلف ناموں کے ساتھ موسوم کر دی جاتی ہے ذات کن ہے اگر اعتبار کی جاتی ہے تو یہ ذات ہو گئی اور غیر سے مستغنی ہونے کے لحاظ سے اسے دیکھا جائے گا تو یہ وجود ہو گیا بازار سے ممتاز ہونا یہ ملحوظ ہوگا پھر یہ تعین شکل سے ہو جائے گا انکشاف اشیاء کا اس پر مترتب ہو رہا ہے علم کہلائے گا غیر میں تفصیل پائی جا رہی ہے تو اس لحاظ سے قدرت کہلائے گا یہ مطلب ہوا ذات واحدہ ہے اور جو اثرات ان صفات پر مترتب ہونے تھے نفس سے پر ہی مترتب ہو رہے ہیں دعوے کی صورت کیا ہے اس میں مکلمین کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ کسی غیر نے والی تعداد میں تو حالات کو پیدا کیا پر یہ گا مائر سب سے زیادہ اور کوئی زائد عمل اس پر ہے ہی نہیں نبیج کرنا ٹھیک ہونا چاہیے لہسا بھی ہے یہ لہسا بھی علی نا لہٰذا بھی سمی ہے لہسا بھی کچھ کی کہنا صحیح ہونا چاہیے اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ذات بہت سب آثار کا معاوضہ ہے لہٰذا نبی کرنا ذات کو تو ہے ٹھیک لیکن کبھی کریں گے نہیں کیونکہ عوام سے یہ سمجھیں گے کہ اس کے ہاں چیزوں کے اندر امتشابی کوئی نہیں پایا گیا ہے باری تعالیٰ سے سدور ہی نہیں پایا گیا ہے کیونکہ جب قدرت نہیں ہے ماسٹر کیسے ہوگا علم نہیں ہے تو جب تک ایک چیز کا علم نہ آئے تو اس کو پیدا کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے اس لیے پھر حقیقت میں تو صرف علیحدہ کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ سمراج ان کے موجود ہیں اس لیے کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دعاؤں میں عوام جو ہے اسے کرتے ہوئے کہ کہیں وہ صرف یہ نہ کہیں کہ بھائی تعالیٰ پر کیا ہے عدم سے وجود میں چیز آ رہی ہے تو یہ قدرت ہوگی تقوین ہوگی یہ جو سوالات ہیں ان کو بیان کر کے بھی الفظ ہوتی ہے جاتے ہیں کیونکہ کہا انہوں نے وقت بیان کے ہونے واجب کے عین علم اور قدرت یہ کہ بے شک تیری ذات نہیں ہے کافی اشیاء کی انکشاف میں اور ان کے ظہور میں تو پر بلکہ مزاج ہوگی تیری ذات اس کے اندر صفت علم کی طرف کہ جس کے ساتھ قائم ہے وہ بخلاف ذات باری تعالیٰ کے ہمارے ہاں الگ مبدا قائم ہوگا علم والا کا انکشاف پایا جائے گا کان ہوگا اس کے میں پٹھا ہوگا خالی اس میں قوت ہوگی اس سے وہ سواد کا وہ کرے گا تو آنکھوں سے نکلے گی اس چیز پہ پڑے گی پلٹ کے آنکھ طرف آئے گی دوسری نظر آ جائے گی یہ آنکھ کی جو ہے تو یہ شیشے کی طرح ہے اسی چیز میں اس سے منع کش نگس ہوتی ہے دوسرا پر نفسوں کا اظہار کر لیتا ہے تو ہمارے ہاں گویا ذات علیحدہ ہوگی صفات علیحدہ ہو گیا لیکن باری تعالیٰ کی ذات پر ہی وہ سمراٹ اور سراط مترتب ہوتے رہتے ہیں جو ہمارے اندر حیات بخلاف ذات باری تعالیٰ کے کیونکہ نہیں ہے وہ محتاج اشیاء کے انکشاف میں اور ان کے ظہور میں اس پر رفع ایسی صفت تھی کہ جس کے ساتھ قائم ہو وہ انصاف وغیرہ بلکہ مفہومات تمام کے تمام منکشف ہوتے ہیں اس پر اس کی ذات کی وجہ سے بس اس کی ذات سادے سے اقبال کے علم کی حقیقت ہے اور اسی طرح حال ہے قدرت کے اندر کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات مؤثر ہے بذات ہی نہ کہ سادہ صفت کی جو ظاہر ہو اس کی ذات پار جیسا کہ ہماری ذاتیں تاکہ وجود جو ہے یہ ہو جائے گی اس لحاظ سے یہ خود کو غیر سے کہ وجود ہو جائے گا ممتاز معاہدہ سے دیے گا یہ ہو جائے گا شام اشیاء کا اس کو ہے تو یہ علم ہو جائے گا اس کی تاثیر کسی چیزوں میں ہے جو عدم کے وجود میں لا رہی ہے یہ قدرت کی ہو جائے گی مختلف نام مختلف اعتبارات کے ساتھ اضلاع کیے جا رہے ہیں نہ کہ حقیقتیں ہیں وہ جدا گانا ہے آٹھ بات کے آٹھ مرتے کام اللہ کی ذات کے ساتھ ایک آٹھ یہ یہ بات نہیں ہے اور عالم کا کیا ہوا حقیقت کا یہ تاکی سامنے آ گئی مال کیا ہوا سے برحال اول اول ایک وجود کا ہے کہ وہ عین ہے واجب الوجود کا دوسرا تعین ہے تو وہ عین ہے واجب تعالیٰ کی ذات کا ہر ایک پر دلیل وہ دیتے ہیں دل لیکن اول کے وجود عین ہے واجب الوجود کا کیونکہ وجود الوجود جب ہے زائد چلو پہلا برحال پہلا کیونکہ وجود کا وجود اگر ہو زائد اس کی حقیقت پر تو ہوگا معلول اس کی ذات کے ذات کے لحاظ سے غیر کی طرف ہو تو پھر تو ممکن بن گیا اس کے علاوہ اعلیٰ یہ کچھ جائے تو وہ محتاج ہوگا پھر ذات باری اعلیٰ کی طرف پر معلول ہو جائے گا معلول ہو جائے گا اس کی ذات کے لیے محال ہے اس کا وجود خود محال ہے اس کے ذریعے معلوم کا پایا جانا کوئی بھی جائے معلوم یہ ہاں، پایا جائے معلوم اب جو وجود پایا گیا ہے نفس ذات کی وجہ سے یہ وجود ہوا واسطے ضروری ہو جائے ہو جائے گا وجود الوجود ہو جائے گا پہلے اس کی ذات سے ایک وجود معلوم بن گیا دوسرا وجود علت بن گیا کیونکہ معلوم یہ جب لمبی جب تک چیز واجب نہیں ہوتی ہے وہ موجود بھی نہیں ہوتی ہے پر وجود کا واقع ہو جائے گا ہم اس کا اس پر دلیل کیا ہے کیونکہ غیر تو ہے نہیں راتے والی ہی علت ہوگی اور علت جب تک متعین شخص نہ ہو اس کو جب تک موجود ہی نہیں ہوتی جب اس کے بعد ہی اس کا وجود ہے پھر وجود پہلے پایا گیا اور ادھر وجود تعین کا ہی وہ معلوم بھی ہو گیا تو پھر دم زیادہ نسلی والی صورت ہے وہ یہاں پر بھی تعلیم آ جائے گی ہاں جی برآسانی ولا سبيل الى الثاني لان كل واحد منهما حينئذ يكون مركبا مما به الاشتراك ومما به الامتياز وكل مركب محتاج الى غيره اي جزئه فيكون ممكنا لذاته وهذا خلف وفيه بحث لما سبق من ان التركيب اس فصل میں واجب الوجود کی وحدت جائے وہ بیان کرنا مشہور ہے کیونکہ یہ اقتمال ہو سکتا تھا نہ کہ باری تعالیٰ سے ہٹ کے اور بھی کوئی واجب الوجود ہو اس جس مشرق کہتے تھے سارے باقی خداؤں کی نبی کر کے ایک خدا جا چھوڑا ہے یہ تو بہت ہی تعجب والی بات ہے اکیلا خدا کیسے ارے جہان کا کنٹرول جائے وہ سنبھال سکتا ہے تو صرف کام کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک میں بھی دلائل بیان کیے گئے لوکان کی مالک اللہ خاصا اگر زمین و آسمانوں میں اللہ کے علاوہ اور کوئی مؤثر ہو تو کی حفاظت ہو جاتی ہے ایک کہتا میں نے سورج کو مشرق سے نکالنا ہے دوسرا کہتا نہیں میں نے مغرب سے نکالنا ہے اس طرح پر ہر چیز کے اندر نظا پایا جا سکتا تھا کیونکہ جب ہر چیز میں نظا پایا جا سکتا ہے تو کوئی چیز بھی کیونکہ دونوں برابر کی چپکو ہوتے ہیں ایک غالب دوسرا مغلوب تو ہے کوئی نہ پھر کوئی بھی عدم سے وجود میں نہ آ سکتی اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ٹھہرا کہ واجب الوجود اگر جو مفہوم سلی ہے لیکن مستاق اس کا ایک ہی ساتھ ہے ایک سے زائد نہیں ہو سکتے ہیں تو دلیل اس سے کیا دی کہ ہم دو موجود فرض کریں اور دونوں واجب الوجود ہوں پھر لام اعلیٰ ان میں کوئی قدر مشترک بھی ہونی چاہیے تبھی واجب الوجود کہہ رہا رہے ہیں اگر وجوب الوجود مشترک مشرق نہ ہو تو پھر فرد دو وجوب الوجود کے کیسے ہو گئے الامعلیٰ نفس وجوب الوجود یہ مشرق ہو جائے گا پھر یہ اور ہے وہ اور ہے یہاں مابل امتیاز بھی ہونا چاہیے مابل اشتراک بھی ہو گیا بنزل جنس کے قابل امتیاز بھی ہو گیا بنزل فصل کے جس طرح ہر جنس فصل سے مرکب چیز مرکب کہلائے گی نہ کہ واحد اور ہاتھ کہلائے گی اسی طرح پھر یہاں بھی جو ہے طاقت وہ ثابت ہو جائے گا اور وہ ثابت نہیں ہو سکے گی کیونکہ ہر ایک میں قدر مشترک بھی پایا جائے گا اور معاول امتیاز بھی پایا جائے گا اشتراک امتیاز سے ثابت ہو جائے گا فادم الجود کی توحید کے بیان میں اگر ہم فرق کریں دو موجود ہیں تو واجب گے اور خون میں سے اور مابل امتیاز سے یہ تفسیر کر دی نفس کی جامر من الامور سے مراد کیا ہوا مابل امتیاز چلو تو وہ جو مابل امتیاز ہے یا ہوگا این حقیقت یا نہ ہوگا این حقیقت دو استعمال اس میں آ گیا نہیں راستہ طرف ہے مابل امتیاز ہے وہ این حقیقت ہوگا یا نہ ہوگا دونوں شکیں باطل ہیں باعل امتیاز کا پایا جانا بھی باطل ہو جائے گا این باحیت حقیقت کو یہ کیوں باطل ہے کیونکہ جس کے ذریعے امتیاز آنا ہے اگر وہ ہو این حقیقت وجود وجود بن گیا کیونکہ وہ قدر مشترک ہے ان کے درمیان اور ہر ایک کی حقیقت جو ہے اس سے وہ خارج بھی ہو جائے گا کہ یہ بحال ہے کیونکہ پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وجود الوجود جو ہے اس میں نفس حقیقت واجب کا عین ہے یہاں پر اس کی خلاف ورزی جو ہے تو لازم آئے گی قابل امتیاز کو ظاہر جو ہے وہ ماننا پڑے گا اس صورت میں کل ہوگا قابل امتیاز یا ہوگا عین یعنی حقیقت کا یا نہ ہوگا نہیں رستہ طرف کیونکہ جو قابل امتیاز ہے اگر وہ تمام حقیقت ہو جائے گا وجود الوجود کے درمیان خارج ہو جائے گا وجود الوجود پھر وہ امتیاز کیا بن گیا واجب الوجود جس طرح کے ہی دونوں کے درمیان مشترک ہے اور خارج ہو جائے گا ہر ایک کی حقیقت سے بھی یہ محال ہے کیونکہ وجود الوجود ہے حقیقت ہے اس میں تعطب تک اثر جائے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے ہاں جی۔ اور یہ محال ہے واضح نہیں اس چیز کی جس کو ہم نے بیان کیا کہ بے شک وجوب الوجود نفس حقیقت ہے واجب الوجود پچھلی فصل میں یہ چیز پہلے بیان کر دی گئی اور اس پر میں بھی صاحب اعتراض کرتے ہیں وجوب الوجود عین حقیقت ہے واجب الوجود کی اس کا معنی مفہوم کیا ہے کہ وہ حقیقت ہے اسی کے اثرات ہیں واجب الوجود ہونا وغیرہ نہ کہ حقیقت کی اہلیت جو ہے صفت کے ساتھ ثابت کی جا رہی ہے پھر دو چیزیں واجب الوجود بھی ہو جائیں اور وجوب الوجود جو ہے اس میں شریک بھی ہو جائیں لیکن آثار جو ہیں ایک سے اور ظاہر ہو رہے ہوں دوسرے سے اور قسم کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوں ملاقات جو ہے وہ رہے گی وجود عین ہے کہ ظاہر ہوتا ہے ہاں، اکثر صفت کا اثر ہاں۔ ظاہر ہوتا ہے جس طرح واجب تغیر پذیر نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایسا امر ہے جس سے تغیر جو ہے وہ لازم نہیں آتا ہے نہ یہ کہ وہ حقیقت اہل ہے اس صفت کا تو بس نہ ہوگا اس کا اشتراک درمیان دو موجودوں کے جو واجب الوجود اس میں اشتراک نہیں ہوگا وجود الوجود میں اس کے کیا آثار جو ہیں وہ مختلف طور پر ظاہر ہو رہے ہیں ان سے سوائز کے کہ ظاہر ہوں ان دونوں میں سے آ رہے کے ذات سے اثر اس واجب الوجود کی صفت کا کیونکہ ہر ایک ان دو واجبوں میں سے مرکب ہو جائے گا معابل اشتراک معابل امتیاز سے اور ہر مرکب سے وہ محتاج ہوتا ہے غیر کی طرف یعنی اپنے اعضاء کی طرف جو محتاج غیر و اپنی ذات میں تو ممکن بن جائے گا فرض کیا تھا واجب ثابت ہو گیا وہ ممکن ہے نہیں ہے راستہ طرف دوسرے سے کیونکہ ہر ایک ان میں سے اس وقت ہوگا مرکب ہر مطلب محتاج ہوتا ہے طرف غیر کے یہاں یعنی جوش کے اور بس ہو جائے گا ممکن غیر کا مطلب یہ نہیں منفصل اور جدا چیز بلکہ جز کل میں مغارت پائی جاتی ہے یہاں کل اپنے جز کی طرف محتاج ہو جائے گا پھر ہو جائے گا ممکن لے جاتے ہی اور یہ فاصل ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں باری تعالیٰ کا جو تصور ہمیں حاصل ہوتا ہے ذہنی اس میں وجود کی حقیقت ہے وہ الگ ہو جائے اور مابل امتیاز جو ہے وہ الگ ہو جائے تو ترقب زیادہ سے زیادہ ذہن میں ثابت ہوگا اور ذہنی ترقوں خارج کے ترقوں کو مختلف ہے ہوئے ایک چیز خارج میں مصیب ہو لیکن ذہنی لحاظ سے وہ مختلف اجزاء پر مشتمل ہو جائے یہاں بھی جو لازم آ رہا ہے تو وہ ذہنی طور پر ایک قابل اشتراک ہے دوسرا قابل امتیاز ہے ایک منزل جنس کیا ہے دوسرا منزل فضل کیا ہے نہ کہ خارج کے لحاظ سے لہٰذا یہاں یہ ممکن ہونا جو ہے لازم نہیں آئے گا اور اجزاء صرف ذہنی ذہنی ہوں گے نہ کہ خارجی ہوں گے تاکہ خارج کے لحاظ سے امتیاز لازم آئے ہماری تعالیٰ تصور کریں والے بلوجود کا ہمارے ذہن کے ساتھ وہ کام نہیں ہوگا دینی وجود کے لحاظ سے جو حال کی طرف محتاج ہو گیا جسے بھی عادث مانو ادا کرنے کو پتہ چلا دار و مدار کس پر ہے خارجی وجود پر ہے خارجی وجود کے لحاظ سے یہاں دو چیزیں ہیں کوئی معاول معاول امتیاز جن ہیں لین دین کے لحاظ سے لہٰذا اس سے یہ ممکن ہونا لازم نہیں آئے گا کل اس اس اس کے اندر ہے وقت کے ترکیب ہم مان لیتے ہیں کہ فرق جہ پایا گیا ہے قابل اشتراک سے لیکن جو قابل امتیاز ہے وہ داخل کی حقیقت میں نہ ہو بلکہ امر عارض ہے وہ ہو جائے جس نے ایک بندہ گورا ہے کالا ہے خارجی عوارض ہیں ان کے لحاظ میں امتیاز جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے وہ لمبے قد والا ہے وہ چھوٹے قد والا ہے اس طرح پر قابل امتیاز جو ہے تو وہ مقبر نہ ہو بلکہ اگر خارج اور آرے لوگوں تو ترکیب لازمی کوئی نہ آئی کھل گئے اپنے ایجاد کی طرف محتاج بھی صورت میں کوئی نہ ہوا اس کا جواب دیتے ہیں تعین جو ہے وہ ان عوارضات کے لحاظ سے آنا ہے پھر وہ تعیم عارض ہو گیا تو غیر ہو گیا پچھلی فصل میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ تعین جو ہے وہ باری تعالیٰ کا عین ہے واضح وجود کا عین ہے یہ خلاف مخصوص جو ہے وہ لازم آ جائے گا چلے کہا گیا کہ کیوں جائز نہیں ہے کہ ہو ماں بے ایسا عمل جو آئے ہو نہ کہ مکمل یہاں تک کہ لازم آ جائے ترکیب ہاں۔ جواب دیا گیا سارے اس بات پہ کہ یہ واجب کرتا ہے اس بات کو کہ ہو تعین والا اور وہ خلاف ہے پچھلی فصل میں قرآن سے ثابت کر دیا گیا ہے کہ تعین بھی واجب الوجود کی ذات کا اہم ہے مصنف اس دلیل پر مختلف اعتراض پیدا ہو گئے ہیں ترکیب لینی ہے خارجی نہیں ہے لہذا ممکن ہونا لازم کوئی نہیں آتا ہے یا جو معاول امتیاز ہے تو وہ عارض ہو جائے کہ وہاں حقیقت میں داخل ہی نہ ہو یہ اعتراض ہو گئے اگر سے جواب بھی آ گیا تو میں بھی کہتا ہے کہ اور طریقے پر صنعت کے سلام کی تقریر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جس پر یہ اعتراض اس سرے سے نہ ہو جواب دینے کی ضرورت ہے وہ پیش آئے وہ صورت کیا ہے کہ ناول امتیاز عین حقیقت نہ ہو یا جز ہوگا یا عارض ہوگا اور یہ دونوں سکے جو ہیں ان پر کیا لازم آتا ہے اور ہونا اگر جز ہے تو کچھ طرف کو واضح ہے اور اگر جز نہیں عارض ہے تو اس صورت میں حقیقت پائی گئی اور تعین پایا گیا یہ دو چیزیں ہوں گی پھر بھی ترقی ہو جائے وہ لازم آ گیا تعین لاز سے زائد ہو گیا حساست آ گئی وہ ختم ہو جائے گی اس میں ہاں جی۔ کہتا ہوں میں کہ اگر ہو ماں بہ امتیاز تمام حقیقت تو بس یا یا ہو تمام حقیقت یا وہ اس کے اجزا ہوں یا اس کے نہ ہو نہ ہو تمام حقیقت کہا جائے کہ اگر نہ ہو قابل حقیقت حقیقت میں تو ہر ایک ان سے مرکب ہاں، یا تو دونوں ہے وہ کیا ہو جائے رسل ہو جائے پہلی صورت میں مہاب اشتراک کے جنس ہو گیا جی۔ مابل امتیاز کے فصل سے ترکب ثابت ہو گیا اسی طرح یہاں بھی ماول امتیاز اور مابل اشتراک سے ترکب جائے تو ثابت ہو جائے گا لیکن اگر عارض ہو تو پھر حقیقت اور تعین یہ دو جزیں اس کے لیے جائیں وہ ثابت ہو جائے گی تب جا کر وہ واجب البلی شخص ہے وہ بنے گا اور یہ شک بھی قاتل ہے کیونکہ تعین جو ہے وہ غالب الوجود کی حقیقت کا عین ہے تو یکفی فی اس بات سے ہی لہٰذا اتنی شکے بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ تعین جو ہے اور الامتیاز امتیاز جو ہے ذات باری کی حقیقت کا کیا ہے عین ہے لہٰذا یہاں نہ مابل اشتراک ہے نہ مابل امتیاز ہے علیحدہ علیحدہ لازم آتا نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں جب علیحدہ ہے ہی کوئی نہ لہٰذا یہ اشکار یہاں پر پیدا ہوگا پہلی پر مرکب ہوگا واجب الوجود جنس اور فصل سے اور دوسری تقریر پر وہ حقیقت اور تعین سے تعین سے مرکب ہو جائے گا یہ بات ختم ہوگی اب نیا جواب جب دیا جا رہا ہے پیچھے ثابت ہو چکا کہ تعین کیا ہے واجب الوجود کی حقیقت کا اہم جب تعین اہم ہے تو پھر مابل امتیاز علیحدہ شہی کوئی نہ ہوئی علیحدہ شہری کوئی نہیں تو نہ مابل اشتراک ثابت ہوا نہ مابل امتیاز ثابت ہوا لہٰذا رقب والا اور امکان والا وہاں سر تھا عبارت اپنی پڑھو میرے علی کی قاضی ہے یہ عبارت وقد يقال ما بينا من عين ان تعين نفس حقيقه واجب الوجود يكفي في اثبات التوحيد فان التعين اذا كان نفس الحقيقه كان نوع تلك الماهيه منحصرا في الشخص بضرورته تعین جو ہے وہ عین ہو گیا ایسی صورت میں نہ کوئی وہاں معاول اشتراک ہوا نہیں پر کوئی علیحدہ معاول امتیاز کی ضرورت پیش آئی کوئی آواز بل ایک نو ہو جائے گی اس پر اقدال کرتے ہیں یہ کرتی اقول سے جو خیال سنانے کا طریقہ سوچا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پچھلا جو قرآن ہے تو تعین عین ہے حقیقت واجب کا اس کا صرف یہ مطلب ہے جس طرح وہ علیم ہے سمیع ہے وسیع ہے یعنی ان کا ذات بھی ذات ہے مختلف اعتبارات سے اس کو علیم سمیع وسیع کہہ دیا جاتا ہے اسی طرح اگر حقیقت ہے پھر مختلف اعتبارات سے اس کو تعیم کی شکل وغیرہ کے ساتھ الفاظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے تو وہاں سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ واجب الوجود حقیقت واحدہ ہے اور تعین حقیقت کا یہ اس کی ذات جسے حاصل ہو رہا ہے قرآن جو اس بات طبیر والا ہے یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے واجب الوجود حقیقت واحدہ ہے اور تعین جو ہے اس کی حقیقت کا کیا ہے اہم پچھلی فصل میں یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ ذات واضح الوجود کی حقیقت واحدہ ہے اور تعین اور ہے عین ہے اس کا یہ نہیں ثابت ہوا اس فصل میں توحید ثابت کی جا رہی ہے وہاں تو واجب الوجود کے کئی افراد ہو جائیں لیکن ان کا وجود اور تعین ان کا عین ہو جائے علیحدہ چیز اس کا ناطر فصل ہے انسان کی سارے انسانوں میں پائی گئی ہے اس لیے وہاں توحید کا بیان نہیں ہے وہاں صرف یہ ہے کہ تعین عین ہے حقیقت واجب کا تو اس کا حوالہ یہاں دینے کا پھر کوئی وقت نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے واجب الوجود کے افراد جو ہیں وہ بٹھیرے ہوں اور ہر ایک کا تعین جو ہے تو اس کے حقیقت کا عین ہو جائے چل کہتا ہوں میں کہ اس کے اندر اعتراض ہے برہان سے کیا ہے وہ فصل میں جو ذکر کیا جا رہا ہے تو مراد اس برہان سے کیا ہے بیان کرنا اس بات کا واجب ہے اس اس کا کا ہے اور یہ بات نہیں ثابت پچھلی فصل سے بات استعمال کیا کہ وہ وہاں پر ہر ایک کا جائے ہر ایک کا کی حقیقت کا عین ہو جائے وطرے ہو جائیں اور ہر ایک کا ہو جائے تو ان کی حقیقت کا عین ہو جائے یہ اعتماد ابھی باقی رہے فلاح الدہ کا نکامت البرحان البرحان پھر وادانیت سے واجب جو ہے اس پر علیحدہ برحان قائم کرنا ضروری ہے اس لیے دلیل کا حوالہ دے دینا اس بارے میں کافی نہیں ہو سکتا ہے اللہ الرحمن الرحیم قولو بل بل لیت مراتم بال بالمنافات فی الجمع الا عدم الاجتماع فی الوجود یقول یعنی فی صدق و تحقق لا فی الامل و صدق علا ذات واحدت فہذا کلام لا شبات فیه لا یقال قد یقون المنافات بین المفہومین فی صدق علا ذات واحدت کما کما بین مفہوم مفہوم ای الواحد والکثیر لئننا نقول لا نزا فی ذالکہ لأن القضية المشتملة على هذه المنافات ليست بمنفصلة بل هي حملية شبيهة بالمنفصلة فإذا فإذا قلت هذا إما واحد وإما كثير فإن أردت المنافاة بين هذا واحد وهذا كثير فالقضية منفصلة مركبة من قضيتين فمن الجمع باعتبار الصدق والتحقق بين القضيتين كما قرره إن أردت المنافاة بين مفهومي الواحد والكثير في الصدق والحمل على هذا فالقضية حمل فالقضية حملية مركبة من موضوع واحد إلا أنه قد ردد في محمولها فصارت شبيهة بالمنفصلة فالشارع لم يقل بي بي بي لم يقل بأن لا منع, منع جمع في صدق على ذات واحدة بل قال منع الجمع المعتبر في المنفصلات إنما هو نسب الوجود إلى الحمل وقد يكون بين مفهومين منافات في الوجود في محل واحد كالسواد والبياض فإن فإن أخبرت عنها بمثل قولك إما يكون السواد موجودا في هذا المحل أو يكون البياض موجودا فيه كانت القضية منفصلة فإن أخبرت عنها بمثل بمثل قولك الموجود في هذا المحل إما سواد وإما بياض كانت القضية حملية شبيهة بالمنفصلة وبالجملة كما أن الحملية قد تشارك المتصلة فيما هو حاصل المعنى فمعاله كما في قولك طلوع الشمس ملزوم لوجود لوجود النهار ولا بد أن تكون مخالفة لها في سريع المفهوم منها فذلك الحملية قد تشارك المنفصلة في محصول المعنى ومعالی وانکان المفہوم سریح متخالفا فیہما والمنافات قطو تبر فی القضایا وی المنفصلات وقطو تبر فی المفردات بحسب صدقی علا ذات واحدت وی الحملیات الشبیعت بالمنفصلات وقطو تبر فی المفردات بحسب الوجود فی محل واحد وین اوپرات انہا بمثل قولی کا فالسواد والبیاد متنافیان بحسب الوجود فی محل واحد فہذی عملیتن وعملية صرفة فإن عبرت عنها بمثل قولك إما أن يكون هذا الشيء أسود فإما أن يكون أبيض فهذه منفصلة وإن عبرت عنها بمثل قولك هذا الشيء إما هذا الشيء إما أسود وإما أبيض إما أسود وإما أبيض <coughs> فهذه عملية شبيهة بالمنفصلة والكل فضلهم لأنبيائهم فضلا بديا